یہ سب کچھ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیج رکھے تھے اور یہ بات طے ہے کہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے